بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن ادل فلا هادي له وأشهد وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده شريك له أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ و شرل محد و وكل محدم بدا وكل کل بدا دن ضلال و کلال فنار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حضرات محترم یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ عبادات ہیں بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے فرشتے اور اس کے ساتھ جو گفتگو ایسا انداز اختیار کیا جو دیکھنے والوں کو نہ کبھی بھول سکتا ہے نہ اس منظر کو وہ فراموش کر سکتے ہیں اللہ نے ان معاملات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا انداز اختیار فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے باہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک شخص جس کا سفید لباس سیاہ کالے بال تھے مسجد میں داخل ہوتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ اسے پہچانتا نہیں ہے کہ یہ ہماری بستیوں کا رہنے والا نہیں ہے لیکن تعجب ہمیں اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس پہ سفر کے آثار بھی نہیں ہے اس وقت کوئی گاڑیاں یا فلائنگ کوچیں تو نہیں تھی کہ شیشے چڑھا لیے جائیں تو انسان چاہے سینکڑوں میل سفر کر لے سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سانڈنیوں پہ لوگ سفر کرتے تھے جب گھوڑا بھاگتا ہے تو دھول اڑتی ہے اور جب ایک سفر کر کے دوسرے مقام پہ پہنچتا تو اس دھول سے اس کا چہرہ اس کی داڑھی بال اٹ جاتے تھے کہتے ہیں ان کے چہرے پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے وہ چلتے چلتے ہم سب کو کراس کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھے اور ہمیں اس بات پہ اور زیادہ اس وقت تعجب ہوا جب انہوں نے آپ کی رانوں کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا یہ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت ہی فری بڑا قریبی دوست ہو اور اس انداز میں آ کے بیٹھتا ہے اس طرح وہ آپ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ سے پوچھتے ہیں اخبر اسلام اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے آپ نے پانچ چیزیں اسے بتائی کہ تم اللہ کو ایک مانو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ پہلی شک دوسری یہ بتائی اقام نماز کو قائم کرنا تیسری یہ بتائی وہ ایتا زکا زکات کو ادا کرنا وہ تسوم و رمضان رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت دی تو سوال کرنے والا خود ہی کہتا ہے صدقتا آپ نے سچ فرمایا ہمیں بڑا تعجب ہوا خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا تو بہرحال میرے مضمون سے متعلق بات اتنی ہے اس سے آگے بھی سوال کیا ایمان کیا ہے احسان کیا ہے تو جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا اے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے میں نے عرض کیا نہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معلوم نہیں یہ کون تھے آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو انسان کے روپ میں آئے ہیں تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں یعنی یہ ایک ایسا ڈرامائی انداز اختیار کیا کہ اگر کوئی سبق کسی کو پڑھایا جائے تو وہ اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا اگر پریکٹیکلی وہ واقعہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں میں دو کرداروں کو اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے یہ کہا اس نے یہ جواب دیا اللہ رب العزت نے اس امت کے دل میں یہ بٹھانے کے لیے کہ جس اسلام کے تم ماننے والے ہو اس اسلام کی بنیاد ہی عبادات پہ ہے اور یہ عبادات کیا ہیں یہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے یہ مختلف انداز ہیں کہ جو انداز اختیار کر کے اپنے رب کی رضا اور اس کے قرب کی انسان کوشش کرتا ہے نماز ہے نماز کا قیام ہے رکوع ہے سجود ہے تحیات ہے اس میں پڑے جانے والے کلمات ہیں ایک ایک کلمے پہ غور کر لیں ایک ایک حرکت پہ آپ سوچیں آپ کو معلوم یہی ہوگا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی بڑائی ہے انسان اپنی کمتری اور اللہ کی برتری کا اظہار کرتا ہے انسان ہاتھ باندھتا ہے تو ہاتھ کس سے سام... کس کے سامنے باندھے جاتے جو طاقتور ہے انسان اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو این زب رفع حضب من کی بئی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتا ہے اللہ خالی ہاتھ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تجھ سے لینے کے لیے کھڑا ہوں رکو جاتا ہے تو اپنی کمر کو اللہ کے حضور جکا دیتا ہے سبحان ربی العظیم اے اللہ تو عظمت والا ہے اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں پھر اس کے بعد اٹھتا ہے ربنا ولک الحمد اے اللہ میں پھر کہتا ہوں تعریف کے لائق صرف تیری ذات ہے تیری ہی تعریف کی جا سکتی حمدن کثیرن طیبن مبارکن اے اللہ تیری اتنی تعریفیں کرتا ہوں اتنی بابرکت تو ذات ہے اتنی مبارک ذات ہے اے اللہ میں ان سارے کلمات کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ کہتے اللہم ربنا ولک الحمد ملو السماوات و ملو الارض و ملو ما شئت بھی اے اللہ اس زمین اس آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے میں اللہ اتنی تیری تعریفیں کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے خلا بھر جائیں مل اس سماوات و مل الارض و مل ما شئت بھی اس کے علاوہ بھی اللہ جتنا تو چاہتا ہے اللہ میں اتنی تیری تعریف کرتا ہوں جب سجدے میں جاتا ہے یہ حقیقتاً اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے اس کی بھڑائی کو اس کی عظمت کو اور اپنی انتہائی عجزی کا اظہار کرتا ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کی معراج اس کی سب سے برتری اس کا سب سے زیادہ قرب اسے جب ملتا ہے تو اس وقت ملتا ہے جب یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کیوں اس نے اپنی آجزی کا انتہائی اظہار یہ کیا کہ پاؤں سب سے نیچے سر سب سے اوپر اس کی پشانی اس کی ناک سب سے عزت والی اس نے اپنے قدموں اپنے پاؤں کے برابری سے رکھ دیا ہے اے اللہ تیرے حضور میں اپنے پاؤں کے برابری سے لا کے اس سے زیادہ آجزی کا اظہار نہیں کر سکتا اے اللہ تو مجھے اپنے قریب کر لے یہ عبادات جتنی بھی ہیں سب کی سب اسی طرح روزہ ہے روزے کا معاملہ بھی اسی طرح ہے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اس نے اگر کھانا پینا چھوڑا اس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا یہ اگر جھوٹ سے یہ اگر خیانت سے یہ اگر آنکھ نظر بازی سے اگر جھوٹ سے اگر کسی اور باتوں سے بچتا ہے تو صرف میرے لیے ہے حالانکہ یہ کسی اوٹ میں جا کے کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے لوگ اسے سمجھیں گے کہ یہ روزے دار ہے اگر یہ سب کچھ نہیں کرتا تو میرے لیے تو جب یہ میرے لیے ہے وہ اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا لسائی میں فرحتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے یعنی وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس سے نڈھال جب اسے کھانے پینے کے لیے ملتا ہے وہ پیتا ہے کھاتا ہے اسے ایک فرحت ملتی ہے وہ اللہ سے پھر التجا کرتا ہے وبتلت العروق وسبت الاجر انشاء اللہ میری رگے تر ہو گئی پیاس بجھ گئی اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے میرا اجر ثابت ہو گیا ہے کہ تو مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے اسی طرح میرے پیارے بھائیوں جو ہم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا بھی یہی ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء یہ سب کچھ جتنے بھی کام ہیں اللہ نے اس دنیا میں جس آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس آزمائش کی بیٹھیوں میں یہ پورا اتر رہا ہے اگر یہ نماز ادا کرتا ہے اگر یہ روزہ رکھتا ہے اگر یہ زکات دیتا ہے اگر استطاعت دی ہے تو اپنے گھر بار کو اپنی آل اولاد کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنا مال لے کے اپنی جسم لے کے اپنی طاقتوں اور قوتوں کو سارا کچھ لے کے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی اس لیے ہے کہ میں زندگی میں بہت سی کوتاہیاں کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں میں رب کے گھر جا کے اس کے گھر کے گرد طواف کروں گا جہاں جہاں میرے آقا گئے تھے جہاں جہاں انہوں نے سجدے کیے جہاں جہاں وہ بھاگے جہاں جہاں وہ چلے جہاں جہاں وہ بیٹھے میں بھی انہی انہی مقام پہ بیٹھ کے کلمات کے ساتھ اپنے رب کی منتیں کروں گا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فسق و فجور والا کام نہ کیا جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے تو محترم یہ شب و روز یہ راتیں اور دن جو اللہ نے بنائی ہیں ان میں کچھ راتوں اور دنوں کو عظمتیں عطا کی ہیں ان میں ذی الحج کے یہ چند دن ہیں ان کو بھی اللہ نے عظمت عطا فرمائی جو انسان استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جاتا اللہ نے اس کے لیے بڑی وعید فرمائی اور جو انسان وہاں پہنچتا ہے جو انسان وہاں پہنچتا ہے وہ ان سارے کو سمیٹتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کام کرنے کے سبب اسے عطا کرنے ہیں تو محترم چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں اکس ہمارا دین عربی میں ہے قرآن کریم عربی میں ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عربی میں ہے جذبہ بہت بہت ہے ہے مسلمانوں میں میں ان کے کے دل چاہت زیادہ نیکی لیے لیکن بعض اوقات معلومات کی کمی کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے اور کچھ ایسے کام نہیں کرتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں تو میں آج کی مجلس میں وہ باتیں عرض کروں گا جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقدس سفر کے لیے جسے حج کا سفر کہتے ہیں اس میں جب چلے اپنے گھر سے چل کر جہاں حج کیا حج کرنے کے بعد واپس آئے یہ سارا معاملہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسی ذہن ذہن کے ساتھ سارا مشاہدہ کیا کہ میں آپ کو دیکھوں آپ حج کیسے کرتے ہیں آپ چلتے کہاں ہیں بیٹھتے کہاں ہیں کہتے کیا ہیں لوگوں کو حکم کیا دیتے ہیں کن باتوں سے منع کرتے ہیں میں ساری باتیں دیکھ کے پھر اپنی امت کے لوگوں کو کہوں کیونکہ ان کے کانوں نے یہ بات سنی تھی اللہ رب العزت اس انسان کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے پھر آگے پہنچاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دنیا میں بھی اس انسان کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے گا اور قیامت کے دن جب ہر چہرہ آسودہ ہر چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جائے گا ہر چہرہ اس پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوں گے اللہ اس وقت اس انسان کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے گا جو اپنے نبی کے فرامین کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کے فرامین سے بھی محبت کریں آپ کی باتیں سنیں ان کی تصدیق کریں اگر وہ درست ہیں واقعتا آپ نے فرمائی ہے تو انہیں آگے پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ اس دین اسلام میں ہمارا بھی کوئی حصہ بن جائے کل جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کڑے ہوں تو ہم اس بات پہ فخر ہو کہ اس دین کی آبیاری کے لیے ہم نے بھی کچھ ڈول پانی کے ڈالے تھے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو محترم چونکہ اگلے مہینے کی ابتدا میں دو تین تاریخ کو فلائٹیں جا رہی ہیں تو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کی اندازی میں نام نکل آئے اور وہ اللہ کے گھروں کی طرف چل رہے ہیں ان کے لیے اسپیشلی اور عوام الناس کے لیے اس لیے کہ دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں بھی اللہ مجھے بھی عطا کرے اے اللہ تو مجھے بھی استطاعت نصیب کر میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں میں بھی تیرے گھر کے پھیرے لگاؤں میں بھی ان, ان راہوں پہ چلوں جس راہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کے لیے جد و جہد اور کوشش کی تو میرے پیارے بھائیوں یہ جو حج لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے دو قسم کا حج ہوتا تھا ایک حج مفرد ایک حج حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہمارے کان اس بات سے ناشنا تھے ہم سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہو سکتا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کی نیت سے چلے تو آپ نے قرآن کی حیثیت سے احرام باندھا تھا حج قرآن کیا ہوتا ہے یہ انسان اپنی قربانی کو اپنے گھر سے لے کے چلتا ہے اور یہ احرام باندھتا ہے جا کے یہ بیت اللہ کا تواف کرتا ہے صفا مروا کی سعی کرنے کے بعد اپنے احرام کو نہیں کھولتا بلکہ یہ اسی کیران کا حصہ ہے پھر حج کے ایام تک یہ احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے پھر اسی احرام میں یہ حج کرتا ہے اور صفا مروا کی سعی کے بعد یا قربانی کے بعد اپنے احرام کو کھولتا ہے جب اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے تو ایک حج مفرد ہے یہ صرف مقامی لوگ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ انسان نوز الحج کو سیدھا عرفات میں پہنچ جاتا اس کے بعد جتنے مناسب سے ادا کرتا حج مفرد میں قربانی اس پہ لازم نہیں ہوتی یہ ایک بچت کا رستہ لوگ نکالتے حج مفرد کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کران کے لیے جو مفرد سے بہرحال اس وقت بہتر تھا آپ اسی طرح گھر سے نکلے جب آپ رستے میں تھے اللہ کی طرف سے وہی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا کہ چونکہ میں اپنے گھر سے قربانی لے کے چلا ہوں اس لیے میں اپنے احرام کو نہیں کھول سکتا جن لوگوں کے پاس قربانیاں موجود نہیں ہیں وہ حج تمتو کی نیت کریں یہ حج تمتو تیسری قسم ہے حج کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ حج کے لیے پہلا احرام حج کا نہیں عمرے کا باندھتا ہے جب گھر سے نکلتا ہے پہلا احرام عمرے کا باندھتا ہے اور عمرے کا احرام دے بعد عمرہ مکمل کر کے پھر اس کے بعد اپنا احرام کھول کے حلال ہو جاتا ہے پھر جب حج کے ایام آتے ہیں دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے اسے حج تمتو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا بلکہ آپ نے جب حکم دیا تو لوگوں نے نہ ایسا کیا تو اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یا غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے بات کی کہ لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا آپ نے اس وقت کہا کہ آپ لوگوں کو حکم دے دیجئے بار اس کے بعد جو نہیں کریں گے وہ نافرمان ٹھہریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کیسے نکلے آپ نے کیا کچھ کیا وہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ جو لوگ اس سفر میں نکل رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے تمام امور کو سنت کے مطابق ادا کرے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ انہیں وہ مقصد عطا فرما دے میرے پیارے بھائیوں ہمارے ہاں جو کتابیں دی جاتی ہیں وہ اتنی مشکل ہیں اور اس میں اتنے مشکل امور بیان کیے گئے ہیں ایک آدمی اسے پکڑ کے دیکھتا ہے تو رکھ دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا چلو جیسے لوگ کریں گے میں بھی کرتا رہوں گا حالانکہ ان میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کا ثبوت سنت سے نہیں ملتا اور اسی طرح کچھ لوگوں کو خواہش بہت ہے کہ لوگوں کا تربیتی معاملہ کریں لیکن وہ تربیت بھی اسی انداز میں کرتے ہیں جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں میں صرف وہ بات عرض کروں گا اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من کذب علی مقعده النار جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے لیکن آپ نے دنیا کے پانچ مقامات ایسے ہیں جنہیں آپ نے مقات قرار دیا ہے مقات اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ آ کے کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں احرام نہ باندھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ سے چلے تھے اس لیے آپ نے احرام باندھا تھا سے ہم چونکہ یہاں پاکستان ہندوستان اور یمن سے ادھر کے علاقوں میں جو بھی لوگ چلتے ہیں ان کے لیے مقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ یلم لم ہے آج تک یہی ہوتا آیا کہ یلم لم کے مقام پہ جا کے لوگ احرام باندھا کرتے تھے اس کے آگے تلبیہ پکارتے ہوئے جاتے لیکن اس بے نصیب حکومت نے اس دفعہ ایک ایسا کام کیا ہے جس میں حاجیوں کو ایک گھاٹے کا سودا کرنا پڑے گا انہوں نے فلائٹیں ایسی مقرر کی ہیں جو سیدھی مدینہ منورہ میں جا کے اتریں گی جب یہ بفور حج مدینہ منورہ میں انہیں لے جا کے وہاں سے عمرے کا حرام بندوائیں گے ان لوگوں کو پہلے دو عمرے ملا کرتے تھے ایک عمرہ یہ یلملم سے احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچ کے پہلا عمرہ کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ حلال ہو جاتے پھر انہیں مدینہ منورہ کے لیے لے جایا جاتا جب مدینہ منورہ سے واپس آتے تو یہ ان کا ایک ایکسٹرا عمرہ انہیں مل جاتا تھا کہ یہ دوسرا عمرہ دوبارہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آ کے کیا کرتے تھے لیکن اس دفعہ بہت سے لوگ اس دوسرے عمرے سے محروم کر دیے گئے کیونکہ حج کے بعد جو لوگ ہیں انہیں تو مدینہ منورہ سے سیدھا جدے لے, لے آیا جاتا لیکن اس دفعہ حج سے پہلے لوگ بھی بہت سے اس دوسرے عمرے سے محروم رہ جائیں گے اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے انہوں نے تو شاید غلامی کی ذہنیت بنا لی ہے جو کسی نے کہا بھائی سلام ہے ہم ایسے ہی کریں گے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اب یہاں اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کس بات سے مل سکتا ہے فلپائن ایک کافر ملک ہے اور وہاں کے لوگ سفارتکار اپنے تحفظ کے لیے اپنے عوام کے لیے جو وہاں مسلم آبادی ہے حالانکہ وہ اپنے ملک میں ظلم کرتے ہیں لیکن باہر دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی مسلم کمیونٹی کے تحفظ کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں نامعلوم ہماری بیوریکریسی ان کے سر میں مغز ہی نہیں ہے کہ جو کسی کافر نے کہا یا دوسرے کسی ملک کے سربراہ نے کہا بس کہتے ہیں جو ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا چاہے اس میں اللہ کی مخالفت ہو یا اس کے رسول کی مخالفت ہو اس سے کوئی غرض نہیں آئی تو میرے پیارے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا یہ حق قرار دیا جو اس کے قریب جائے وہ سب سے پہلے بیت اللہ میں جائے انہوں نے دوسری طرف رخ کر دیا اس میں کوئی شک نہیں مدینہ منورہ ایک بہترین شہر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے لیکن وہ مکے سے افضل نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی کی ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے ایک لاکھ اور ایک ہزار میں کتنا فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں جو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا یہ بد نصیب ہے لیکن اس طرح کے سودے کرنے یہ تو مسلمانوں کو گھاٹے میں ڈالنے کا ہے تو میرے پیارے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب جن کی فلائٹس مدینہ منورہ ڈائریکٹ جائیں گی ان کے لیے لاہور میں احرام باندھنا ضروری نہیں ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ آٹھ دن اپنے کپڑوں میں رہیں گے اور جس دن انہوں نے انہیں مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ایک مقام ہے تقریباً سات کلومیٹر دور ذوالحلیفہ جسے اب بیر علی کہتے ہیں وہ اپنا احرام وہاں جا کے باندھیں گے جن کی فلائٹس ڈائریکٹ جدہ کے لیے ہیں ان کے احرام کا مقاد جو ہے وہ یلم لم ہوگا اور وہ لاہور میں اس لیے باندھ لیں گے کہ جہاز میں سارے لوگ اٹھ کے احرام نہیں باندھ سکتے وہ صرف لباس کو اس وقت تبدیل کریں گے احرام کی شرائط اس پہ عائد نہیں ہوں گی یہاں کچھ باتیں بھول گیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے کبھی بھی کسی بھی سفر کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے تو آپ جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ پڑھتے بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو باہر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے سفید امن کا جھنڈا لے کے تو جب انسان بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہوا ساتھ چل پڑتا ہے تو اگر نہیں پڑھتا اپنے رسول کی بات کو یا تو علم نہیں یا جان بوجھ کے ترک کرتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے جھنڈے کو لپیٹتا ہے واپس چلا جاتا ہے اس نے تو اللہ پہ توکل ہی نہیں کیا میں اس کے ساتھ کیسے چلوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو آپ یہ کلمات پڑھتے بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو جب آپ کسی سواری پہ سوار ہوتے سفر کا آغاز کرتے تو یہ سواری چاہے آپ کی گاڑی ہے یا آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ رکاب میں پیر رکھ کے اوپر بیٹھتے اور یہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ ذات سبحان الذي پاک ہے وہ ذات سخر لنا هذا جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا ہے دیکھیں وہ تو گھوڑے تھے ان کی رکاب ان کی لگامیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی تھی آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں جہاز ہیں یہ سب کچھ ہے یقین مانیے یہ بھی اللہ ہی مسخر کرتا ہے وگرنہ اس کا ٹائر آج کھل جائے یا جہاز کے ٹائر جو ہیں یہ کھل جائے اس کے کسی باڈی میں سوراخ ہو جائے تو وہ ٹیک آف کرتا کرتا گر پڑتا ہے اگر اسے اللہ اٹھاتا ہے پھر وہ فضا میں تیرتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر کے دوسرے مقام پہ اترتا ہے تو اس ساری چیزوں کو مسخر کرنے والی اللہ کی ذات ہے اللہ سورت یاسین میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے وہ آیت الحم انا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون یہ سواریاں یہ جہاز یہ کشتیاں اللہ کہتے ہیں یہ بھی میری نشانیاں ہیں وآیت لهم انا حملنا ذریتهم جو آدم کی اولاد کو اٹھا کے پھرتی ہے وہ يَرْكَبُونَ میں ایسی ایسی سواریاں پیدا کروں گا جنہیں تم نہیں جانتے ان پہ تم سواریاں کرو گے اگر میں چاہوں تو غرق کر دوں فلا وَلَا هُمْ وزون ان کی آواز بھی کوئی نہیں پا سکے گا اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں لے سکے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کی لاشیں کہاں گئی اللہ فرماتا ہے یہ میری وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے تو انسان سواری پہ بیٹھتے ہی اللہ سے یہ بات کہے سبحان اللہ سخر لنا پاک ہے وہ ذات جس نے یہ ساری چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے سبحان سخر لنا وما له الى ربنا لمنقلبون اسے کنٹرول کرنا میرے بس میں نہیں ہے اور مجھے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے پھر آپ اللہ سے یہ الفاظ کہتے اللہ انا نس کا اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فی اس سفر جس کو میں نے اختیار کیا ہے وہ سفر حج کا ہے وہ سفر تجارت کا ہے وہ سفر سیاحت کا ہے کوئی بھی ہے اللہ انا نس کا اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فی سفرنا حاضل بر و تکوا اس سفر جس کو میں نے اختیار کیا ہے وہ سفر حج کا ہے وہ سفر تجارت کا ہے وہ سفر سیاحت کا ہے کوئی بھی ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فی سفرنا ہاضل بر روت تکوا اس سفر میں میں نیکی اور تقوی کے کام کروں یعنی یہ سفر میرے لیے برائی کا باعث نہ بنے میں بےودگیاں کرتا ہوا سفر نہ کروں میرے پیارے بھائیو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں شاید اسی لیے ہم گاڑی جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آن کرتے ہیں کس کو اور آواز کس کی آتی ہے ہمارے کانوں میں اور اگر اسی حالت میں دنیا سے کوچ کر گئے تو ہم انجام کیا ہوگا کبھی نہیں سوچا ہم نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم وہ اتنی فاسٹ سواریاں نہیں تھی ان کا انجام اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا ہماری سواریوں کا انجام ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ سے التجا کریں اللہم انا نسألوک فی سفرنا حازل بر والتقوی ومن العمل ما ترضا اے اللہ میں ایسے کام اس سفر میں کروں جن سے تو راضی ہوتا ہے یعنی مجھ سے ایسے کام سرزد نہ ہو جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اللہم حبن علینا سفرنا عنا اے اللہ اس سفر کی مشکلات کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کی طوالت کو میرے لیے کم کر دے یعنی آسان کر دے میرے لیے سفر کو اللہم انت الصاحب فی السفر اے اللہ اس سفر میں تو میرا ساتھی ہے فی خلیف اور جن گھر والوں کو چھوڑ آیا ہے اللہ تو میرا نائب ہے وہاں پہ ان کی حفاظت تیرے ذمے ہے اللہ اس سفری اے اللہ سفر کی صعوبتوں مشقتوں مصیبتوں تکلیفوں سے اللہ تیری پناہ چاہتا وقابت المنظری اے اللہ برے منظر سے تیری پناہ چاہتا کہ بری چیز دیکھو یعنی میرے ذہن کے خلاف کوئی کام ہو وصول المنقلبی اور برے لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں واپس لوٹوں تو ایک بہت بڑی مصیبت ہو یا اہل میں ہو دونوں صورتوں میں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تو اگر آپ کو سیاف کرنے کے لیے آپ کو الوداع کہنے کے لیے کوئی آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے استودع اللہ اللہ الذی لا میں تجھے کے حوالے کرتا ہوں اور جس چیز کو اللہ کے حوالے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی وہ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو رہا ہے یا اپنے دوست و اقارب سے الگ ہو رہا ہے وہ اسے یہ دعا کے ساتھ اس سے الوداع ہو اور جو الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ یہ ہے کہ اس مسافر کو دعا دے اللہ کا امانت کا خواتین کا میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرے دین کا معاملہ تیری امانات جو ہیں ان کا معاملہ اور تیرے اعمال کا انجام جو ہے اس کی بہتری کا معاملہ میں اللہ کے حوالے تجھے کرتا ہوں تو یہ محترم وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت کرتے اور یقین مانیے اللہ رب العزت خود روزانہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی پناہ چاہنے والا اس کو پناہ عطا کروں ہے اپنی مصیبتوں کی طلب کرنے والا اس کی مصیبتوں کا مداوع کروں تو محترم جب ہم اللہ سے اپنی مصیبتوں کے لیے اپنے معاملات کی میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں گے تو کیا وہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا ہمارے اہل و عیال کا تحفظ وہ نہیں کرے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ہمارے ذہن کے خلاف نہ ہوں تو یہ وہ ہتھیار ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں تنایا اس کے بعد پھر وہ جہاں جاتے ہیں جہاں سے اس کی فلائٹ کا معاملہ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد عمرہ کیسے کرنا اور حج کے ارکان کیسے ادا کرنے ہیں اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو ان شاء اللہ الرحمٰن آئندہ جو میں عرض کروں گا اقول اقولا اللہ سبحان ربک رب کرب العزتی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یحتہ اللہ فلا مدللا ومن یضلل فلا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 جائے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے جانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت کلمات کہے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نیکی کے بجائے ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ادھار والے گاہک کو ریٹ اور لگاتے ہیں جبکہ نگت والے گاہک کو اور لگاتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیز کاروبار میں جائز ہے یا ناجائز ہے نہیں میرے بھائی جائز نہیں ہے آپ جو بھی لوگ کاروباری ہیں وہ حساب لگا لیں جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو سال کے بعد دو تین پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور انشاءاللہ وہیں پہ معاملہ آتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا میرے چاچو فالج سے سخت بیمار ہیں دعا کریں اللہ اے جس بھائی نے یہ رکا لکھا ہے اے اللہ اس بھائی کو صحت کا عملہ اجلاتا فرما بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے کلمہ شہادت اور صورت یاسین کی تلاوت کرتے ہیں پھر غسل کے بعد بھی کافی دیر کلمہ شہادت کا میرے بھائیوں کلمے کا صرف تلقین کرنا یہ موت کے وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقن موتاکم لا الہ الا اللہ جب کوئی فوت ہونے لگے تو اسے تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس انسان کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ وقت ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہماری خواہشیں ہیں ہمارے اپنے طریقے ہیں یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بھائیوں بات یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جو اللہ کے سپرد ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کے سپرد رہنا چاہیے جب آپ بال کی کھال اتاریں گے تو مشکلات آپ کے لیے ہوں گی کسی بھی مشکل میں پڑنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور جو انسان اپنے اندر کتا ہی دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے یہ کیا گلے میں ٹائی لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے وضو کے دوران صابن چہرے پہ لگایا جا سکتا ہے مسواک کرنے کے لیے کون سے درخت کی مسواک کرنی چاہیے یہ ساری باتیں ایسی ہیں میرا خیال سوائے مشکلات میں پڑھنے کی اور کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے یہاں خادم ہے ذوالفقار اس بیچارے کو مرغی کی مرض ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ اسے صحت عطا فرمائے بڑا محنتی بچہ ہے بیماری کی وجہ سے کافی دنوں سے کام نہیں کر رہا اللہ اسے صحت کا فرمائے بڑی پریشانیوں نے گیر لیا ہے دعا فرمائیں دور ہو جائیں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے اللہ اس کے معاملات انشاءاللہ حل کر دیتا ہے آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں اللہ رب العزت نماز کی ادائیگی وقت پہ کریں اور سنت کے مطابق کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہر مشکل کے بعد اسے آسانی میں ضرور بدل دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے جو انسان بے صبری نہیں کرتا اللہ انشاءاللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے اللہ اکبر یہ سو مرتبہ بتایا ہے میرے بھائی ہر وقت سوال کرنا یہ نہیں ہے جناب آپ نے بارہا مرتبہ فرمایا ہے کہ بینک سے گاڑی لینا یا کوئی اور چیز لینا سود کے قسم ہے محترم ہم نے نشہرہ روڈ سے پوچھا ہے میرے پیارے بھائی آپ مکے سے بھی پوچھ لینا تو اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ سب سے افضل ہے نہ میں کسی چیز کو حلال کر سکتا ہوں نہ حرام نہ کوئی اور کر سکتا ہے آپ چھوڑیں ہمارے اختلافات کو کسی بینک مینیجر سے پوچھ لیں میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بینک صرف پیسوں کا انویسٹر ہے وہ اپنے پیسوں کا ریٹرن لیتا ہے ٹیوٹا گاڑی میں یا کسی اور گاڑی میں یا اس کی کسی کمپنی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں چونکہ آپ کو اگر وہ نقد پیسے دیں تو ممکن ہے بہت سے لوگ آپ میں سے نہ اسے لیں اور اگر بلکہ جن کی بات آپ نے کی ہے انہی کے متعلق عرض کر دوں کہ یہ ایک جگہ خطیب تھے اور انہوں نے اپنے ممبر پہ یہ بات کہی کہ میں جواز کا فتویٰ دیتا ہوں کہ جاؤ جا کے گاڑی لے لو لیزنگ پہ تو اسی مسجد کے صدر اب یہ وہاں نہیں ہے آپ وہاں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اگر کوئی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو میں انشاءاللہ کروا دوں گا اسی مسجد کے صدر اپنی خیبر گاڑی ستر ہزار روپے نقصان پہ بیچ کے بینک پہنچ گئے اور مینیجر سے جا کے کہنے لگے جی مجھے ٹو ڈی گاڑی چاہیے وہ کہنے لگے حاجی ہاں صاحب کیا چاہیے جی ٹو ڈی گاڑی چاہیے کہنے لگے کیا چاہیے کہنے لگے گاڑی چاہیے کہنے لگے آپ اور گاڑی لینی ہے کہنے لگے ہماری مولوی صاحب نے کہا ہے لال کہنے لگے مولوی صاحب کو میرے پاس لاؤ ہم انویسٹر ہیں اپنے پیسے کا سود لیتے ہیں آپ نے سود پہ گاڑی لینی ہے میں روزانہ دیتا ہوں میں نے تمہارے باپ کو اور تمہیں ہمیشہ مسجدوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ تمہیں یہ سود والی گاڑی دوں بینک مینیجر نے یہ بات انہیں کہی کہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ جیسے انسان بھی اس آلودگی میں آلودہ ہو جائیں تو نامعلوم معلوم ان بزرگوں سے بارہا مرتبہ بات ہوئی ہے اور یہ مجلسوں میں نہ ماننے والی بات جو ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے دلیل کوئی نہیں ان کے پاس حقیقت بات یہ ہے آپ کسی بھی طالب علم سے جو بینکنگ کے نظام کو سمجھتا ہے آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے میں نے کچھ رقم سیونگ بینک پہ اپنی بچی کے جہیز کے لیے جمع کروا رکھی ہے کیا اس کا منافع جائز ہے نہیں میرے بھائی اپنی بیٹی کو جہنم کا ایندھن جمع کر کے نہ دیں اللہ آپ کی جس اللہ نے یہ بیٹی عطا کی ہے وہ اس بیٹی کے معاملات بھی آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ضرور کروائے گا بہت سے لوگ ایسے دنیا میں ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ نے بہت سی بیٹیاں دی ہوتی ہیں جب موقع آتا ہے نہ معلوم اللہ کہاں سے سارے معاملات کروا دیتا ہے آپ اللہ پہ بھروسہ کریں انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا چاہے وہ کھرب پتی کیوں نہیں جب تک اللہ نہ چاہے لوگ کروڑوں کا جھیز دے کے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بیچتے ہیں لیکن وہ بیچاری دکھی واپس آتی ہیں اور بعض غریب لوگ کو ایک دو کپڑوں کا جوڑا دے کے بھیجتے ہیں اللہ انہیں اتنی خوشیاں دیتا ہے تو اس اللہ پہ بھروسہ کریں جس کے ہاتھ میں خوشیاں بھی ہیں جس کی ہاتھ میں بلائیاں بھی ہیں اسی رب سے بھلائی مانگے انشاءاللہ وہ یہ معاملات ضرور کرے گا عزیز بھائیوں آخری عرض یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے کا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے کچھ سالوں سے شعبہ تجوید القرآن اور کیرات کا شعبہ جو ہے یہ معطل تھا انشاءاللہ یہ جن قاری صاحب نے اذان کہی ہے اپنی خوبصورت آواز میں قاری محمد صادق صاحب یہ سب عشرہ کے بہترین استاد ہیں اور اللہ رب العزت نے جزائے خیر عطا فرمائے ان سے عرض کیا انہوں نے ابتدا کر دی ہے جو ساتھی جن کے بچے حافظ قرآن ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوش الحانی سے خوبصورت آواز سے خوبصورت کلمات کو ادا کریں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ دو سال کا کورس ہوتا ہے اس میں لائیں اور وہ قرآن کو احسن انداز میں پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوش الہانی سے اچھی آواز سے پڑھتا ہے معصفرت الکرام البررہ وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہوگا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم اس قرآن کو پڑھیں اس کو خوش الحانی سے ادا کرنے کی طریقے سیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں اسی طرح اردو میں اسلامیہ کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے اور ہمارے شیخ پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب جو ترجمت القرآن کا سلسلہ بسم الله الرحمن الرحيم